ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فیصلے کرنے والی نورانی اور परहेजगारों کے लिए و پند والی کتاب عطا فرمائی ہے جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کا کھٹکا رکھنے والے ہیں اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو سامعین برایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے تورات کی فضیلت ہم پہلے بھی اس بات کو بتا چکے ہیں کہ موسا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر اکثر ملا جلا آتا ہے اور اسی طرح تورات اور قرآن کا ذکر بھی عموماً ایک ساتھ ہی ہوتا ہے فرقان سے مراد کتاب یعنی تورات ہے جو حق و باطل حرام و حلال میں فرق کرنے والی تھی اسی سے موسا علیہ السلام کو مدد ملی کل کی کل آسمانی کتابیں حق و باطل ہدایت و گمراہی بھلائی برائی حلال حرام میں جدائی کرنے والی ہوتی ہیں ان سے دلوں میں نورانیت اعمال میں حقانیت اللہ کا خوف و خشیت ڈر اور اللہ کی طرف رجوع حاصل ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب اللہ نصیحت و پند اور نور روشنی ہے پھر ان متقیوں کا وس بیان فرمایا کہ وہ اپنے اللہ سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں جیسے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سور قاف کی آیت نمبر تینتیس میں فرمایا منخشی الرحمن اب غیبی و جے اب قلب منیب یعنی جو کوئی بھی رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جھکنے والا دل رکھتے ہیں اور سورہ ملک کی آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے رب کا غائبانہ ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان متقیوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ قیامت کا کھٹکا رکھتے ہیں اس کی ہولناکیوں سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن عظیم کو بھی ہم نے ہی نازل فرمایا ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا جو قرآن حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے اترا ہے افسوس کیا اس قدر وضاحت و حقانیت صداقت و نورانیت والا قرآن بھی اس قابل ہے کہ تم اس کے منکر بنے ہو